السلام علیکم psychological test test test construction try out validity and and reliability item analysis امید ہے اب تک آپ ان تمام در کانسیپٹ سے خاصی اچھی طرح سے واقف ہو چکے ہوں گے اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ تمام چیزیں کرنے میں کون کون سے پروسیسز سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے ہم نے دیکھا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کسی بھی چیز کو میجر کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور ہم کوئی کنٹینٹ اور کوئی ڈومین طے کر لیتے ہیں جس کے حوالے سے ٹیسٹ بنایا جائے گا ٹیسٹ کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط برتی جاتی ہے آئٹمس کو ایک ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ آئٹم اس طرح کے ہوں کہ وہ جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگوں میں یا ٹیسٹ ٹیکرز میں تمیز کر سکتے ہوں دوسرے لفظوں میں ڈسکریمنیشن کی پاور یا ابلیٹی ٹیسٹ میں ہونی چاہیے ٹیسٹ کنسٹرکشن کے بعد اس کو ٹرائی آؤٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی ڈیٹرمن کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئٹم انالیس کیا جاتا ہے آئٹم انالیس اس لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ کون سے آئٹمس اچھے آئٹمس ہیں اور کون سے آئٹمس اچھے نہیں ہیں the good items will be retained in the test and the items which are good they will carry on and the items which are bad they will I they be replaced or removed omitted or modified جو آئٹمس اچھے ہیں انہیں پر ہی مشتمل ٹیسٹ ہم استعمال کریں گے اور جن آئٹمس کے بارے میں آئٹم انالیس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کمزور آئٹمس ہیں ویک آئٹمس ہیں پور آئٹمس ہیں ان کو یا تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے الفاظ بدلیں یا ان کا کنٹینٹ بہتر بنائیں اور یا اگر ممکن ہو اور ان کو بہتر کرنے کی کوئی دوسری صورت ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ان کو ہم ٹیسٹ میں سے نکال دیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اوریجنل ٹیسٹ کو جب بنایا جاتا ہے تو اس میں آئٹمس کی تعداد اس سے خاصی زیادہ رکھنی چاہیے جو کہ دراصل ہم ایکچولی بعد میں استعمال کریں گے یعنی ہم اگر بعد میں فرض کر رہے ہیں کہ ہم ایک تیس آئٹمس کا ٹیسٹ بنائیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پچپن یا ساٹھ آئٹم سے اسٹارٹ کریں کیونکہ بہت سے آئٹمس ایسے ہوں گے جو کہ اگر اچھے آئٹمس نہیں ہیں تو ان کو ہم ٹیسٹ میں سے نکال دیں گے آئٹم انالیس میں بنیادی طور پہ ہم ڈفیکلٹی کی بات کرتے ہیں یعنی آئٹم کا ڈفیکلٹی لیول کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی ڈسکریمنیشن ابلٹی کتنی ہے ہے یا نہیں اور کتنی اچھی حد تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہائی اسکورز میں اور لو اسکورز میں تمیز کرنے کے لیے یا ڈسکریمنیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی آئٹم اچھے ٹیسٹ اسکور لینے والوں میں اور کمزور ٹیسٹ اسکورس کرنے والوں میں تمیز نہیں کرتا تو وہ ایک اچھا آئٹم نہیں ہے کیونکہ ٹیسٹ بہر حال اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ دیکھ سکیں کہ کون سے لوگ قابل ہیں اور کون سے لوگ قابل نہیں ہیں کون سے لوگ جاننے والے ہیں اور کون سے لوگ جاننے والے نہیں اگر ٹیسٹ یہ تمیز نہیں کر رہا تو ٹیسٹ بنانے کا اور ٹیسٹ کو استعمال کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے ان تمام باتوں کے علاوہ بھی کچھ ایسے کانسیپٹ ہیں جن سے آپ کو واقف ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کہ یہ تمام کانسیپٹ یا یہ میتھڈ آپ فوری طور پہ ابھی استعمال نہ کریں لیکن ڈیفینیٹلی آپ ایک لیٹر لیول کے اوپر اور اپنی ہائر ایجوکیشن کے دوران ان کو استعمال کریں گے اور یا پھر اگر آپ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے عمل میں حصہ لیں گے یا اپنا کوئی ٹیسٹ ڈیولپ کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کو بھی استعمال کرنا پڑے گا in any case any science or any discipline teachers certain vocabulary to the students also تو بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں جن جو آپ کی ویکیبلری کا حصہ ہونی چاہیے اور کچھ ٹرمینالوجی ایسی ہے جو کہ آپ کو باہر صورت معلوم ہونی چاہیے کیونکہ آپ جب بھی کوئی ریسرچ آرٹیکل پڑھیں گے کسی کتاب میں کسی چیپٹر کو دیکھیں گے کسی تحقیق کے بارے سے بارے میں کسی کتاب میں کوئی حوالہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں ایسی ٹرمز استعمال ہوں جن کا آپ کو علم نہ ہو چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تمام ٹرم سے واقف ہوں سو آئٹم انالیس کے حوالے سے کچھ اور چیزیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے جیسے کہ item response item characteristic curves اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ کراس ویلیڈیشن کا بھی عمل ہم ٹیسٹنگ میں استعمال کرتے ہیں اور ایک اور چیز جس کے شاید ہم نے ابھی تک بات نہیں کی وہ ہے کوالٹیو انالیس ٹیسٹ کا کوانٹیٹیو انالیس تو ہم کرتے ہی ہیں جو کہ آئٹم انالیس کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ہم ایک ایک آئٹم کو اور ہر آئٹم کی ایک ایک آپشن کو لے کے الگ الگ دیکھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا وہ ایک اچھا آئٹم ہے یا نہیں اور وہ آپشن ایک اچھی آئٹم کی آپشن تھی یا کہ نہیں اور یہ تمام چیزیں ہم کوانٹیٹیو طریقے سے کرتے ہیں اسٹیٹسٹیکل پروسیجرس کو ہم استعمال کرتے ہیں ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کے لیے بھی ہم کوانٹیٹیو انالیس ہی کرتے ہیں اور مختلف طرح کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس یا ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ کوئی آئٹم اور کوئی آئٹم آپشن جو ہے وہ کتنی اچھی ہے یا کتنی بری یا کتنی کمزور لیکن بہت سے ٹیسٹ بناتے ہوئے اور ان کا انالیس کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کوالٹیو انالیس بھی کریں جس کا مطلب یہ ہے وہ کہ ٹیسٹ ٹیکرز کو انوالو کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیسٹ کے بارے میں اور ٹیسٹ کے آئٹمس کے بارے میں کیا رائے ہے ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ٹیسٹ ٹیکنگ کا ایکسپیرئنس ان کے لیے کیسا رہا ان کے خیال میں ٹیسٹ میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی تھی اگر ان چیزوں کو بھی ہم اپنے ٹرائی آؤٹ کے دوران استعمال کریں تو ہمیں بہت سی ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں گی جو کہ اگر ہم مد نظر رکھیں اور ان کے مطابق ٹیسٹ میں کچھ تبدیلیاں یا امپروومنٹس کر لیں تو ہمارا ٹیسٹ پہلے سے بھی اچھا ٹیسٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ ہے آئٹم ریسپونس تھیری یا آئی آر ٹی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس تھیری میں یا اس ماڈل میں آئٹم ریسپانس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس پہ فوکس کر رہے ہیں بنیادی طور پہ جو چیز ہم اس میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی آئٹم کو کتنے لوگ اور کس حد تک درست جواب دے رہے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ درست جواب یا غلط جواب دے رہے ہیں یعنی درست جواب نہیں دے پا رہے یا انہوں نے اس کا غلط جواب دیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی آئٹم ڈسکریمنیشن والی ہی بات ہے یعنی وہ آئٹم جو ہے کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے جاننے والوں میں ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں اس میں ہم تقریباً وہی عمل استعمال کرتے ہیں کہ ہم ہائی اسکوررس کے اسکورز لے لیتے ہیں اور لو اسکوررس کے اسکورز لیتے ہیں اور اس کے حساب سے جو پروپورشن ہے صحیح جواب دینے والوں کا اس کو لے کے ہم ایک گراف پلاٹ کرتے ہیں اور یہ گراف جو ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آئٹم کتنا اچھا ہے کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا کہ نہیں آئٹم ریسپانس تھیری کو ہم لیٹنٹ ٹریٹ تھیری بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ہم آئٹم کیریکٹرسٹک کرو تھیری بھی کہتے ہیں کیونکہ اس تھیری کو یا اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم آئٹمس کا انالیس کرتے ہیں اور جو انفارمیشن ہمیں ان کے درست جواب دینے والے ٹیسٹ ٹیکرز کے بارے میں ملتی ہے اس کا گراف جو ہے وہ آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کہلاتا ہے اور اسی کرو کو دیکھ کے ہم ایک نظر میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی آئٹم ایک اچھا آئٹم ہے یا کہ نہیں آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کو استعمال کرتے ہوئے ہم آئٹم ڈسکریمنیشن کو اور آئٹم ڈیفیکلٹی کو جان سکتے ہیں کرو کی شکل اور اس کی نیچر ہمیں بتا دے گی کہ کوئی آئٹم کتنا اچھا آئٹم ہے یا کہ نہیں آئٹم کیریکٹرسٹک کرو جیسے کہ ہم نے ابھی کہا اس میں دو چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کو ہارزونٹل ایکسس کے اوپر تو ابلٹی نظر آئے گی یعنی آپ ہائی اسکوررس اور لو اسکوررس کے اسکور جو ہیں ابلٹی پر ان کو آپ اس میں وہاں پہ رکھیں گے اور آپ ورٹیکل ایکسس کے اوپر رکھیں گے پرپورشن آف دا پیپل اور the the test takers who attempted item correctly یعنی جن لوگوں نے سوال کا جواب درست دیا اور اس کو صحیح طریقے سے اٹمپٹ کیا وہ ہم وائی ایکسس پہ رکھیں گے اور اس طرح سے جو اسکورس تھے اور جو پرپورشن تھا لوگوں کا جنہوں نے وہ اسکورس حاصل کیے اس کا گراف جب ہم پلاٹ کریں گے تو آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کہلاتا ہے graph part of the process of item analysis one graph is per each item and shows the total score on the X axis and the proportion of test takers passing the item on Y axis یہ ہے کیپٹن اور سکوزو نے آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کو جس طرح سے ڈیفائن کیا اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گراف میں آپ دو چیزوں کو لیتے ہوئے گراف بنائیں گے ابلٹی کے اوپر اسکور جو کہ ہائر دوسری جانب آپ کو ایک اور چیز چاہیے وہ یہ کہ کتنے لوگ تھے یا وہ کیا پرپورشن تھا ٹیسٹ ٹیکرس کا جنہوں نے یہ آئٹم ٹھیک کیا جو یہ آئٹم ٹھیک نہیں کر سکے ان کو ہم اس وقت کنسیڈر نہیں کر رہے گراف جب آپ کے سامنے آتا ہے تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہوگی جس طرح کے اسکور لوگوں کے آئے اس کے مطابق گراف کی شیپ فرق فرق ہو سکتی ہے اور یہ کرو یا یہ گراف جو ہے ہر آئٹم کے لیے الگ الگ بنایا جاتا ہے اور ہر آئٹم کا گراف یا اس کا کرو یہ بتائے گا کہ آئٹم ایک ویک آئٹم ہے یا ایک گڈ آئٹم یا اسٹرانگ آئٹم گراف کی سلوپ آپ کو یہ دکھائے گی کہ کیا یہ آئٹم جو ہے یہ ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں اگر تو گراف کی سلوپ یا کرو جو ہے وہ ایک بہت سٹیپ سلوپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے بہت اچھی طرح سے ہائی اور لو اسکوررز میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو ہائی اور لو اسکوررز میں اچھی سینس میں تمیز کر رہا ہے اور ایک نیگیٹو سینس میں اچھا آئٹم وہ ہے جس میں ہائی اسکوررز زیادہ تعداد میں ہائی اسکور لے رہے ہیں اور لو اسکورر جو ہیں ان کا بہت کم پرپورشن ہے جنہوں نے وہ آئٹم ٹھیک کیا کچھ آئٹمس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لو اسکوررس کی بہت ہی چھوٹی پرپورشن یا شاید صفر فیصد نے اس کو درست سے جواب دیا ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹم جو ہیں ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیے جاتے ہیں اور جو شروع کے آئٹمس ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ لو اسکوررز نے بھی ٹھیک کیے ہوں گے کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا کوئی اسکور تو اس ٹیسٹ پہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ آئٹمس انہوں نے درست حل کیے تھے لیکن کیونکہ وہ لو اسکوررس ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو مشکل آئٹمس ہیں اور جیسے جیسے ڈفیکلٹی لیول بڑھتا جائے گا لو اسکوررس جو ہیں ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی جنہوں نے وہ آئٹم صحیح طریقے سے حل کر لیے چنانچہ اچھی ڈسکریمنیشن یہ ہوگی کہ لو اسکوررس کی بہت کم پرپورشن اس آئٹم کو درست طریقے سے جواب دے رہی ہے جبکہ ہائی اسکوررس کی تعداد جو ہے بڑھتی جا رہی ہے جوں جوں اس کو درست کرنے کا پروپورشن ہم دیکھتے ہیں یعنی ہائی اسکوررس کا بڑا پرپورشن اس کو درست طریقے سے حل کر رہا ہے اور لو اسکوررس کا یا تو صفر فیصد اور یا بہت چھوٹا پرپورشن اس کو درست طریقے سے حل کر پا رہا ہے لیکن اس کی دوسری سائڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آئٹم ڈسکریمنیٹ تو کر رہا ہو لیکن الٹ یا ریورس ڈائریکشن میں یعنی کوئی ایسا آئٹم ہو کہ اس کو لو اسکوررس کی بڑی تعداد یا بڑے پرپورشن نے حل کیا اور ہائی اسکوررس کی تھوڑی تعداد نے اس کو حل کیا اگر ایسا ہوگا تو آئٹم کا سلوپ جو ہے وہ اسٹیپ ہوگی لیکن اس کی ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ایک ڈیزائربل ڈائریکشن میں نہیں ہے ہمیں اس طرح کا آئٹم نہیں چاہیے ہوگا ہمیں وہ آئٹمس چاہیے ہوں گے جس میں لو اسکوررس حل نہیں کر پا رہے یا بہت کم پروپورشن میں حل کر پا رہے ہیں اور ہائی اسکورر جو ہیں وہ ایک زیادہ پرپورشن میں حل کر پائے مثال کے طور پہ آپ یہ سلوپ دیکھ سکتے ہیں positive slope the proportion of high responding correctly is higher than the proportion of low scorers اس کرو کی شیپ یا اس گراف کی شیپ ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم پوزیٹو کوریلیشن کو پلاٹ کرتے ہیں یعنی جوں جوں ہائی اسکورس کی طرف ہم جائیں گے پرپورشن ٹھیک کرنے والوں کا بھی بڑھتا جائے گا نیگیٹو سلوپ سے مراد یہ ہے جیسے کہ نیگیٹو کوریلیشن کا گراف بھی ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں اسکورس انکریز ہو رہے ہیں لو اسکوررس کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے آئٹم کو ٹھیک کیا اور ہائی اسکوررس کی بہت کم تعداد ہے جنہوں نے اس آئٹم کو درست طریقے سے حل کیا یہ آئٹم ایک اچھا آئٹم نہیں ہے اس طرح کے آئٹم کو ہم اپنے ٹیسٹ میں سے امٹ کر دیں گے اب ضروری نہیں ہے کہ نیگیٹو سلوپ جو ہے بالکل ایک لینئر شکل میں آئے ہو سکتا ہے تھوڑی سی وہ کروی بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ہم شاید پھر بھی ایکسپٹیبل نہیں سمجھیں گے تو اگر سلوپ کی ڈائریکشن نیگیٹو طرف جا رہی ہے تو ہمارے لیے ایک اکسپٹیبل آئٹم نہیں ہے جبکہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل اسٹریٹ لینئر ہو وہ ایک کروی سلوپ بھی ہو سکتی ہے ایک اور طرح کا آئٹم بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نہ تو ہائی اسکوررس کی زیادہ بڑی تعداد نے اس آئٹم کو ٹھیک طریقے سے حل کیا اور نہ ہی لو اسکوررس نے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس گراف میں جو کرو کی ہائٹ ہے وہ سینٹر میں ہے جسے ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ماڈریٹ اسکوررز یا مڈل لیول اسکورر جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نے اس آئٹم کو ٹھیک طریقے سے حل کر لیا جبکہ ہائی اسکوررس کی بہت کم پرپورشن نے اس کو درست جواب دیے اس طرح کا آئٹم بھی ایک ویک آئٹم یا بیڈ آئٹم ہے کیونکہ یہ تمیز نہیں کر پا رہا ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں آئیڈیلی سب سے اچھا آئٹم وہی ہے جس میں ایک پازیٹیو سلوپ ہو اور جس میں لو اسکوررز کی بہت کم تعداد اور ہائی اسکوررز کی بہت زیادہ تعداد آئٹم کو درست طریقے سے حل کر پائے آئٹم کیریکٹرسٹک کرو کے ساتھ ساتھ ایک اور کانسیپٹ جس سے آپ کو واقف ہونا چاہیے وہ ہے کراس ویلیڈیشن تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو اس کے نام سے ہو جائے گا کراس کا مطلب ہے کہ ایک سیمپل میں جب آپ نے ویلڈیٹی حاصل کی تو ہم کراس کر کے ایک اور سیمپل میں بھی اس کو تلاش کریں ویلڈیٹی آپ جانتے ہیں کہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کوئی ٹیسٹ آیا اس چیز کو اس ٹریٹ کو اس ابلٹی کو یا اس کیریکٹرسٹک کو میجر کر رہا ہے جس کو میجر کرنے کے لیے وہ بنایا گیا تھا یا کہ نہیں اگر ٹیسٹ اس کو میجر کر رہا ہے تو ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے ہم ایک کرائیٹیرین بھی استعمال کرتے ہیں یعنی ہم کیسے معلوم کریں گے کہ کوئی ٹیسٹ وہی چیز میجر کر رہا ہے جس کو اس کو میجر کرنا تھا اس کو ہم ایک کرائیٹیرین کے حوالے سے دیکھتے ہیں یعنی ایک اور چیز ایک اور ابلیٹی جس کے لیے ہمارے پاس ٹیسٹ موجود ہے کیا اس کو یہ ٹیسٹ پرڈکٹ کر رہا ہے یا نہیں جب ہم ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ڈٹرمن کرتے ہیں تو ہم ایک بنیادی یا اوریجنل سیمپل لیتے ہیں جس سے ہم نے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی حاصل کی عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم اوریجنل سیمپل سے ویلڈیٹی جب ہم میجر کرتے ہیں یا اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ویلڈیٹی کا انڈیکس خاصا زیادہ آتا ہے لیکن اگر ہم اور مختلف قسم کے سیمپلز لیں اور وہاں سے ٹیسٹ کی ویلڈیٹی ڈٹرمن کریں تو عام طور پہ وہ ویلیڈیٹی کم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو کہ اوریجنل سیمپل سے حاصل کی گئی اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی گروپ کے اوپر آئٹم جو تھے وہ ڈیولپ کیے گئے وہیں پہ ریفائن کیے گئے اس کو انکلوڈ کیا گیا لیکن ٹیسٹ ہم نے صرف اسی گروپ پر یا اسی سیمپل پہ استعمال نہیں کرنا جس کے لیے بنایا گیا تھا ٹیسٹ تو مختلف طرح کی پاپولیشنس میں استعمال ہوگا مختلف طرح کے گروپس اس کو استعمال کریں گے مختلف طرح کے سیمپلس پہ وہ اپلائی ہوگا تو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کی ویلڈیٹی جو ہے وہ اوریجنل سیمپل کے علاوہ بھی مختلف سیمپل سے حاصل کی جائے اگر تمام گروپ سے ہمیں ایک طرح کا ویلیڈیٹی کا آئیڈیا ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اوور آل انڈیکس جو ہے ویلیڈیٹی کا ڈٹرمن کر سکتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اوریجنل سیمپل سے حاصل ہونے والی ویلڈیٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ دوسرے سیمپل سے جب ہم ویلیڈیٹی ڈیٹرمن کرتے ہیں تو عام طور پہ اس کا کوفیشنٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کو مختلف گروپس پہ میجر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ ویلیڈیٹی میں زیادہ سے زیادہ کتنا فرق ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کراس ویلیڈیشن کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے سیمپل استعمال کیے جائیں جو کہ سملر ہوں پہلے سیمپل سے ہم بالکل مختلف یا انٹائرلی ڈفرینٹ پاپولیشن سے سیمپلس نہیں لیتے لیکن جو اوریجنل سیمپل تھا اس سے ملتی جلتی خصوصیات والے سیمپل کو ہی کراس ویلیڈیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے the term cross validation refers to a re validation of a test on a sample of test takers other than the ones on whom test performance was originally found to be a valid predictor of some criterion ہم نے ایک ویلڈ کرائٹیرین کو لیتے ہوئے اس کے حوالے سے ویلڈیٹی کو ڈٹرمن کیا تھا اس کے لیے ہم جب اس کو کمپیئر کرتے اور کراس ویلیڈیشن کرتے ہیں تو ہم ریگریشن کا سسٹم استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک اسٹیٹسٹیکل اپروچ ہے یا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہم ایک ویلیو یا ایک کریکٹرسٹک کے اوپر اسکورس کو لے کے دوسرے کو بھی ہم پرڈکٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دونوں کے بارے میں ڈیٹا موجود ہو تو جیسا کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم مختلف سیمپل سے ویلیڈیٹی حاصل کرتے ہیں تو اس کا سائز تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور اس فنامن کو ہم کہتے ہیں ویلیڈیٹی شرنکیج یعنی ویلیڈیٹی شروع میں شاید ہائی ہو یعنی جتنی دراصل ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی نہیں ہے اوریجنل سیمپل میں شاید ہمیں اس سے کہیں زیادہ اس کا ایک ایسٹیمیٹ ملے لیکن جب ہم دوسرے سیمپلس میں جا کر وہی ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی کرائیٹیرین کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کا سائز کچھ کم ہو جاتا ہے یعنی وہ تھوڑی سی شرنک ہو جاتی ہے اس کی بہت سی ریزنس ہو سکتی ہیں شنکیت سے مراد یہ ہے کہ اوریجنل سائز جو ویلیڈیٹی کا اوریجنل سیمپل سے حاصل ہوا وہ نہیں رہا اور کم ہو گیا نئے سیمپلس میں یا دوسرے سیمپلس میں ج refers to the amount of decrease in the strength of the relationship from is sample to the sample داویشن ٹیسٹ کی ویلڈیٹی کی شرنکیج میں کچھ ویریبلس ہیں یا کچھ ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوریجنل جب ہم نے ٹیسٹ بنایا تھا تو آئٹم پول کیا تھا اس میں سے ہم نے کتنے آئٹمس ریٹین کیے اور پھر یہ کہ سیمپل سائز کیا تھا یعنی the size of the original item pool proportion of test item retained and the sample size دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ٹیسٹ کے شروع میں اوریجنل جو آئٹمس تھے ان کی تعداد زیادہ تھی اور جن آئٹمس کو ریٹین کیا گیا ان کی تعداد کم تھی تو اس کا افیکٹ جو ہے شرنکج پر ہوتا ہے اسی طرح سے اگر سیمپل سائز بڑا تھا تو شرنکیج میں کچھ اور طرح کا اثر ہوگا اور اگر سیمپل سائز چھوٹا ہے تو پھر شرنکیج کسی اور طرح سے ہوگی جس کا مطلب یہ ہوا high validity can be expect if original item pool was large while the proportion of retained item اگر ہم اس طرح سے کریں گے شروع میں زیادہ بڑا آئٹم پول لیں گے اور پھر اپنی مرضی کے مطابق تھوڑے سے آئٹمس لیں گے تو انڈیکس جو ہے وہ زیادہ مل سکتا ہے جبکہ اگر ہم چھوٹے سیمپلز لیں تو ہمیں زیادہ بڑی شرنکیج کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کراس ویلیڈیشن کر رہے ہوں اور شروع میں اوریجنلی ویلیڈیٹ بھی کر رہے ہوں تو ہمیں سیمپل زیادہ چھوٹی تعداد میں نہیں لینے چاہیے ریزنیبلی لارج سائز سیمپلس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ریزنیبلی بڑے سیمپلس استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ شرنکیج کا سامنا کرنا پڑے اور جو کہ ظاہر ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ ڈیولپر کے لیے کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے آپ جب ایک ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن پہ محنت کرتے ہیں اس کا آئٹم انالیس کرتے ہیں تو آپ کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ کا ایک ٹیسٹ ویلڈ ٹیسٹ ہو اس کی ریلائبلٹی اور ویلڈٹی جو ہے وہ اچھی خاصی کوفیشنٹ رکھنے والی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان تمام ویریبلس پہ نظر رکھنی چاہیے جن کے باعث ویلڈیٹی شرنک ہو سکتی ہے چنانچہ زیادہ بڑی تعداد میں ہمیں آئٹم شروع میں رکھنے چاہیے آئٹم پول بڑا ہونا چاہیے جو آئٹمس ہم ریٹین کریں ان کو بہت کیئرفلی منتخب کیا جائے اور تھوڑی تعداد میں ایسے آئٹم لیے جائیں جو بالکل درست ریزلٹس ہمیں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیمپل کے سائز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے بہت چھوٹی تعداد میں سیمپل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تو یہ تھی کراس ویلیڈیشن یعنی اوریجنل ٹیسٹ اوریجنل ویلڈیٹی تو ہم جانتے ہیں ہمارے پاس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو مختلف دوسرے سیمپلس کے اوپر بھی ویلیڈیٹ کر کے دیکھنا چاہیے اور اس کے نتیجے میں جو شرنکیج ہمارے سامنے آئے گی اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور جو فیکٹرز کنٹرولبل ہیں ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ ہمیں جو شنکیج ہے وہ ریئلسٹک ہو اور غیر ضروری نہ ہو ایک اور چیز جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ ہے qualitative analysis of test qualitative analysis جیسا کہ نام تو ظاہر ہے یہ وہ انالیس ہے جس میں ہم ٹیسٹ کو کوانٹیٹی کے حوالے سے نہیں دیکھتے بلکہ ہم کوالٹی کے حوالے سے دیکھتے کوانٹیٹیو انالیس میں تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کسی ٹیسٹ کو یا کسی آئٹم کو کتنے لوگوں نے درست جواب دیے اور کتنے لوگوں نے درست جواب نہیں دیے یا یہ ہائی اسکوررس اور لو اسکوررس کی آپس میں کیا ریلیشن شپ تھی یا ٹیسٹ جو ہے ہائی اور لو اسکوررز میں کتنا اور کس حد تک ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے کتنا اور کس حد تک ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا ٹیسٹ کی ڈفیکلٹی کتنی ہے کس حد تک ہے اس کا جواب ہم کوانٹٹی کی فارم میں لیتے ہیں یعنی ٹیسٹ ٹیکرز کی پرسینٹیج یا ٹیسٹ ٹیکر کی پروپورشن جنہوں نے درست جواب دیے یا جنہوں نے درست جواب نہیں دیے مگر انالیسز میں ہم کوالٹی کو مد نظر رکھ رہے ہیں یا کیفیت کو یا ایکسپیرئنس کو انالیسز عام طور پہ جو ہی کوئی ٹیسٹ پہلی دفعہ ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے فوراً اس کے بعد سبجیکٹس کو یا ٹیسٹ ٹیکرس کو اس کے بارے میں پوچھ کر کیا جاتا ہے اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن جیسے ہی ختم ہو اس کے بعد آپ ایک کوشچنر قسم کی چیز جو ہے یا اسٹرکچرڈ انٹرویو جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیکرس کو دے سکتے ہیں face to face oral interview بھی کیا جا سکتا ہے سوالات ان سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کے جوابات آپ خود بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گروپ ڈسکشنز بھی کی جا سکتی ہیں فوکس گروپس بھی کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر سے یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کا اس ٹیسٹ کے بارے میں کیا تجربہ تھا کیا ایکسپیرئنس تھا انہوں نے کیا محسوس کیا ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ٹیسٹ کی جو ڈفیکلٹی لیول ہے اس کے بارے میں وہ کیا محسوس کرتے ہیں ان کے خیال میں ٹیسٹ کا کوئی فائدہ ہے بھی یا کہ نہیں یا یہ کہ ان کی جو توقعات تھیں ٹیسٹ اسی کے مطابق تھا یا نہیں کیا ان کو ٹیسٹ بہت مشکل تو نہیں لگا یا ایسا تو نہیں کہ ان کو ٹیسٹ بہت آسان لگا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کا جو پورا عمل تھا اس کے بارے میں بھی ٹیسٹ کی رائے جانی جائے یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آئندہ بھی یہ ٹیسٹ استعمال کرنا ہے ٹیسٹ کے تجربات کی روشنی میں ہم اپنے ٹیسٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنا سکتے ہیں ایک اور چیز اس کے حوالے سے ہم ٹیسٹ ٹیکر سے معلوم کر سکتے ہیں وہ ہے ٹیسٹ کے ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی اس کا رویہ اور اس کے اتوار ہمیں ٹیسٹ کی کوالٹیٹو انالیس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے ٹیسٹ دینے والے یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی یا اس کا اس کی عادات اور اس کا رویہ جو ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ ٹیکرس کو اور ان کی پرفارمنس کو متاثر کرتے ہیں کچھ سائیکو میوٹریشنز نے اور ریسرچرز نے اور آتھرز نے اس حوالے سے خاصا کام کیا ہے اور انہوں نے کچھ چیزیں ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کو ہمیں کوالٹیٹیو انالیس میں شامل کرنا چاہیے مثال کے طور پر کوہن اور لکھ انہوں نے ایک بہت اچھی لسٹ دی ہے جس کے جس میں ایسی چیزوں کو یا ایسے فیکٹرز کو شامل کیا گیا ہے جو کہ کوالٹیٹیو انالیسز میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھے اور ان کے حوالے سے سوالات پوچھے تو ہمیں ٹیسٹ کو امپروو کرنے میں اس کو تبدیل کرنے میں اور اس کو بہتر بنانے میں بہت مدد مل سکتی ہم ان فیکٹرس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لسٹ کیا ہے cultural validity test administrator test environment test fairness test language test length test takers guessing test takers takers integrity test mental physical state upon entry mental physical state the preparation آپ نے دیکھا کہ خاصی کمپریہنسو لسٹ ہے اور آتھرس کے کہنے کے مطابق یہ چند ایک ایسے عوامل ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہم کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں ان کو اور ان کے بارے میں کس طرح کے سوالات ٹیسٹ ٹیکر سے پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے کلچرل سینسٹیوٹی ہم ٹیسٹ ٹیکر سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ان کے خیال میں یہ ٹیسٹ کلچرلی سینسیٹیو تھا اس میں کسی قسم کی ٹیسٹ میں کلچرل باعث تو استعمال نہیں کی گئی کہیں ان کو یہ محسوس تو نہیں ہوا کہ کسی خاص گروپ کو فیور کیا جا رہا ہے اور کسی خاص کلچرل گروپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے یا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے کہیں اس کی وکیبلری تو اس طرح کی نہیں تھی کہ ان کو کوئی اس طرح کا امپریشن ملا ہو کہ اوور آل یہ ٹیسٹ کسی خاص کلچر کو فیور کر رہا ہے اور کسی خاص کے اگینسٹ جا رہا ہے دوسری چیز ہے فیس ویلڈیٹی یعنی کیا ٹیسٹ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ ہے فیس ویلڈیٹی سے براد ہے کہ بظاہر ان کو کیا لگا یا کیا محسوس ہوا کہ جس مقصد کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا آیا یہ ٹیسٹ اسی چیز کو میجر کر رہا ہے یا کہ نہیں کیا ان کو یہ تو محسوس نہیں ہوا کہ یہ ایک بے مقصد ٹیسٹ ہے یا بیکار ٹیسٹ ہے اور اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا next variable is test administrator we know that the personality and attitude and the language test administrator uses affects the process of test administration it also affects the test takers feelings ٹیسٹیکسمنس uh, کی پرسنالٹی جو ہے باعث uh, ہو سکتی ہے اور ایک غیر ضروری انگزائٹی پرووک کر سکتی ہے اسی جانب ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کا اچھا رویہ اسٹریس کو غیر ضروری اسٹریس کو کم کر سکتا ہے غیر ضروری اینگزائٹی کو کم کر سکتا ہے اور سبجیکٹس کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو فیسلٹیٹ کر سکتا ہے چنانچہ ٹیسٹ ٹیکر سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی شخصیت کس قسم کی تھی اس کا رویہ کس قسم کا تھا اس نے جو زبان استعمال کی کیا وہ اس سے مطمئن ہے کیا ان کے خیال میں اس ٹیسٹ کی ایڈمنسٹریشن میں ایڈمنسٹریٹر کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے یا نہیں اس قسم کے دوسرے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں ایک اور variable test environment test takers کے خیال میں ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جانے والی جگہ کا ماحول کیسا تھا مثلا وہاں پہ زیادہ شور تو نہیں تھا لوگوں کی زیادہ آمد و رفت یا ٹریفک تو نہیں تھی لائٹ کا انتظام ٹھیک تھا یا نہیں ٹیمپریچر کنٹرول تھا یا نہیں یا اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور آئندہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمیں اسی قسم کے ماحول میں ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنا چاہیے یا کہ کسی اور طرح سے مثلا آپ نے اگر اس کو بہت گرم موسم میں استعمال کیا اور جب کمرے میں ٹیمپریچر کنٹرول نہیں تھا اور بہت زیادہ گرمی تھی تو کیا ٹیسٹ ایکرز یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ کوئی برا اثر ہوا اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ ایکرز بہت مطمئن ہوں اور وہ کہیں کہ ٹیسٹ انوائرمنٹ بہت اچھا تھا بہت اچھی طرح سے کنٹرول تھا ویل مینٹین تھا ٹیسٹ فیئرنیس ٹیسٹ فیئرنیس سے مراد یہ ہے کہ کیا ٹیسٹ دینے والوں کے خیال میں ٹیسٹ ایک فیئر ٹیسٹ تھا کیا وہ لوڈیڈ ٹیسٹ تو نہیں تھا کیا اس میں کوئی ٹرکس تو استعمال نہیں کیے گئے کیا اس کو اس طرح سے تو نہیں بنایا گیا ان کے خیال میں کہ ٹیسٹ ٹیکرز ہمیشہ جواب دینے میں ناکام ہی رہے بعض اوقات ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ختم کرنے کے بعد ٹیسٹ دینے والے یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ ٹیسٹ بنایا اسی لیے گیا ہے کہ لوگ فیل ہو جائے اگر اس طرح کا کوئی ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیکرس کے خیال میں بنایا گیا ہے تو اس کی فیئرنیس جو ہے وہ مشکوک ہے ٹیسٹ کو بیلنس ہونا چاہیے اور ٹیسٹ دینے والے کو یہ لگنا چاہیے کہ وہ ایک فیئر ٹیسٹ تھا سب کے ساتھ انصاف کیا جا رہا تھا جو جانتے تھے وہ اس کو ٹھیک طریقے سے کر سکتے تھے اور جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے اس کو کرنا مشکل تھا جو کہ ایک فیئر بات ہے ٹیسٹ لینگویج سبجیکٹس یا ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں ٹیسٹ کی لینگویج یا اس میں جو زبان اور ٹرمینالوجی اور وکیبلری استعمال کی گئی اس کے خیال میں وہ کس طرح کی تھی کیا وہ ایسی وکیبلری تھی کہ ان ٹیسٹ ٹیکرس کے لیے اور ان جیسے اور لوگوں کے لیے وہ آسان فہم تھی یا ایسا تو نہیں کہ الفاظ بہت مشکل استعمال کیے گئے یا ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو کہ اس ٹیسٹ ٹیکر کے کلچر میں استعمال نہیں ہوتے کسی اور کلچر سے تھے کیا ٹیسٹ ایسی زبان میں بنایا گیا جس کو تمام ٹیکرز بہت آسانی سے سمجھ سکتے تھے یا یہ کہ اس کو کسی اور لینگویج میں ہونا چاہیے تھا مثلا بعض اوقات ہم ایسے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ انگریزی زبان میں ہے اور ٹیسٹ ٹیکرز کے لیے انگریزی زبان سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ٹیسٹ ڈیولپر کے خیال میں تو اس میں بہت عام روزمرہ استعمال ہونے والے انگریزی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں لیکن ٹیسٹ ٹیکر جو کہ انگریزی زبان بولنے سے اور پڑھنے سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا وہ کہ اس نے اسکول میں انگریزی پڑھ رکھی ہے اس کے لیے یہ ٹیسٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اس لیے جس لیول کے یا جس پاپولیشن سے تعلق رکھنے والے ٹیسٹ ٹیکرز کو ہم یہ ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کی رائے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ کی لینگویج جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے اگلا ویریبل جس کے بارے میں ہم کوالٹیٹیو انالیس کر سکتے ہیں وہ ہے ٹیسٹ لینتھ ہم ایگزامنیز کو یہ پوچھ سکتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ ان کے خیال میں ٹیسٹ بہت لمبا تو نہیں تھا یا ان کے خیال میں ٹیسٹ بہت شارٹ اور چھوٹا تو نہیں تھا کیا وہ مطمئن ہے کہ ٹیسٹ کی جو لینتھ تھی اتنی ہی ہونی چاہیے ٹیسٹ میں جتنے آئٹمس تھے کیا وہ تعداد کافی تھی زیادہ تھی یا کم اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو اگزام سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ بہت لمبا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک تو ڈیوریشن کو اور اس کی لینتھ کو ہمیں کنٹرول کرنے کی اور کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر تمام کے تمام یا majority of the test takers یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ بہت طویل تھا تو وہ ان کے لیے فٹیک کا اور بورڈم کا باعث ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ شروع کے آئٹمس تو بہت دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہوں لیکن کچھ دیر کے بعد وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائیں جو کہ ہم نہیں جاتے تو ٹیسٹ ٹیکرز اگر محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ بہت لینتھی ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کو ہم شاید دیکھیں کہ اس میں سے کون سے آئٹم ہیں کو ریموو کر کے ہم ٹیسٹ کی لینتھ کو کم کر سکتے ہیں test takers guessing and test takers integrity یہ دو اور اہم چیزیں ہیں جن کے بارے میں جاننا شاید ضروری ہے پہلی بات تو ٹیسٹ ٹیکرز کے خیال میں کیا گیس ورک استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا ٹیسٹ کیا اور کیا ان کے خیال میں ٹیسٹ ایسا تھا کہ گیسنگ استعمال کرتے ہوئے اس کے سوالوں کے جواب دیے جا سکتے تھے اگر ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کر رہے ہیں تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی مثال کے طور پہ اگر ٹیسٹ ایک کو یہ لگ رہا ہے کہ اس ٹیسٹ میں زیادہ تر آپشن سی جو ہے وہ درست جواب ہے یا ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ جو ٹیسٹ اس طرح اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ پہلے آئٹم میں آپشن اے درست جواب ہے دوسرے آئٹم میں آپشن بی تیسرے میں آئٹم سی اور پھر چوتھے آئٹم میں پھر آپشن اے پانچویں میں بی اور چھٹے میں سی اور اگر ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ ٹیسٹ بنانے والے نے یہی یہی پیٹرن ریپیٹڈلی استعمال کیا ہے تو اگر وہ جواب نہیں بھی جانتے تو وہ صرف گیسنگ استعمال کرتے ہوئے اے بی سی اے بی سی اس طرح کے رسپانس آپشن جو ہیں ان کو انسرکل کرتے جائیں گے دوسری جانب جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ ٹیسٹ ٹیکر کے خیال میں ٹیسٹ ٹیکر کی انٹیگریٹی کا اس میں کیا رول تھا کیا اس ٹیسٹ میں لوگ چیٹ بھی کرتے رہے ہیں یا ان کو ایسی اپرچونیٹیز تھیں یا ایسے مواقع تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکتے تھے یا ایک دوسرے کا پیپر دیکھ سکتے تھے ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ جب ایڈمنسٹریشن کی جائے تو ان میں ان ویریبلس کو کنٹرول کیا جا سکے test takers mental and physical state upon entry and mental and physical state during administration ہم ٹیسٹ ٹیکر سے یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ جب وہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے اور کمرہ امتحان میں یا ٹیسٹ روم میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کی مینٹل اور فزیکل اسٹیٹ کیا تھی ذہنی طور پر وہ کیا محسوس کر رہے تھے کیا ان کو انگزائٹی تھی کیا وہ پریشان تھے یا ایکسائٹیڈ تھے یا آلریڈی فٹیگڈ محسوس کر رہے تھے اور فزیکلی کیا وہ فٹ محسوس کر رہے تھے اور ٹیسٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی محسوس کر رہے تھے یا نہیں اور اسی طرح سے جب وہ ٹیسٹ دینا شروع کرتے ہیں اس وقت ان کے محسوسات کیا تھے مینٹلی وہ کیا محسوس کر رہے تھے اور فزیکلی کیا محسوس کر رہے تھے ایک اچھے ٹیسٹ میں اور اچھی ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن میں ہم توقع کریں گے کہ سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر کر جب آئے اس وقت تو شاید وہ انگزائٹی کا شکار ہو لیکن جب وہ ٹیسٹ کرنا شروع کر دے تو اس کی انگزائٹی دور ہو جائے اور گریجولی وہ ریلیکس ماحول میں اور ریلیکس محسوس کرتے ہوئے اپنا ٹیسٹ کرے اگر ایسا نہیں ہو رہا اور ٹیسٹ کی جو انگزائٹی ہے وہ برقرار ہے اور ایک خوف کا ساتھ تاثر قائم ہے تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ تاثر قائم ہو رہا تھا test takers overall impression test taker جو ہے وہ جب اپنا ٹیسٹ کر رہا تھا اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن ٹیسٹ کا انوائرمنٹ اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی پرسنالٹی اور پھر ٹیسٹ ٹیکر کی اپنی ذہنی اور جسمانی کیفیت ان تمام چیزوں کے بارے میں ٹیسٹ ٹیکر کا اوور آل امپریشن کیا ہے اب ایک ایسا, یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں آپ ایک جملے میں شاید نہیں پوچھ سکتے اس کے لیے ہو سکتا آپ ایک سے زیادہ سوالات جو ہے اپنے ٹیسٹ ٹیکرز کو دیں اور پھر ان سے معلوم کریں کہ ماحول کے بارے میں اور اوور آل جو ٹیسٹ کا پورا ایک سیٹ اپ تھا اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اس ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو اوور آل امپریشن کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ اس کو رسپانس آپشن دے دیں مثلاً اچھا بہت اچھا یا بیکار یا مشکل آسان اور بہت آسان یا آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ یہ ٹیسٹ اگر اور اسی طرح کے دوسرے ٹیسٹ اگر مستقبل میں ہوں تو کیا آپ اس میں شامل ہونا پسند کریں گے یا نہیں اس طرح کی چیزیں پوچھنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو ایگزامنی ہے وہ ٹیسٹ کے بارے میں ایک گلوبل سینس میں کیا محسوس کر رہا ہے اگر وہ ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا ایک پلیزنٹ ایکسپیرئنس تھا ایک ریلیکس کیفیت کے اندر حاصل ہونے والا ایکسپیرئنس تھا تو وہ سبجیکٹس یا ٹیسٹ ٹیکرز یہی کہیں گے کہ ہاں ہم آئندہ بھی اس طرح کا ٹیسٹ دینا پسند کریں گے لیکن اگر ٹیسٹ ٹیکنگ جو تھی یا اس کی جو پوری ایڈمنسٹریشن تھی وہ ایک ٹارچرس ایکسپیرئنس تھا ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس تھا ایک فرسٹریٹنگ ایکسپیرئنس تھا ایک انگزائٹی پروکنگ ایکسپیرئنس تھا تو ٹیسٹ ٹیکر یہی کہے گا کہ میں یہ ٹیسٹ یا اس طرح کا دوسرا ٹیسٹ آئندہ دینا پسند نہیں کروں گا جو کہ ایز ٹیسٹ ڈیولپرز ہم نہیں چاہیں گے ہم یہی چاہیں گے کہ جب وہ پورا ٹیسٹ مکمل ہو سبجیکٹ کی رائے معلوم کی جائے تو وہ کہیں کہ ہاں یہ ایک اچھا ایکسپیرئنس تھا اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے ٹیسٹ میں یا اس طرح کی ریسرچ میں ایک حصہ بننا پسند کریں گے ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیکرس کو یا ایگزامنرز کو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہے یا ان کی پریفرنسز کیا ہے اس ٹیسٹ کے بارے میں یا اس طرح کے دوسرے ٹیسٹ کے بارے میں وہ اپنے ذہن میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے ان کے خیال میں یہ ٹیسٹ کس طرح سے کیا جاتا تو زیادہ اچھا ہو سکتا تھا یا جیسے کہ ہم پہلے اس کو پوچھ چکے ہیں کہ اس کی لینگویج میں کیا امپروومنٹ کی جاتی اس کی ٹائمنگ میں کیا بہتری کی جاتی اس کی لینگس کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے یا ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے پورے عمل کو کس طرح سے اچھا بنایا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے کہ ہم ان کی نہ صرف یہ کہ ان کے ایکسپیرئنس کے بارے میں جان رہے ہیں بلکہ ہم ان کی رائے اور ان کا مشورہ بھی طلب کر رہے ہیں ایک اور چیز جس کے بارے میں کوالٹیو انالیسز میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں وہ ہے ٹیسٹ پریپریشن یعنی ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس ٹیسٹ کو دینے کے لیے اس نے کیا تیاری کی تھی کیا وہ اس کے لیے پریپیئر تھا mentally physically information wise knowledge wise ہر لحاظ سے کیا ایک پریپیرنیس موجود تھی یا کہ نہیں اور پھر یہ بھی کہ اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے وہ پریپریشن کام آئی یا کہ نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کسی قسم کی پریپریشن کی گئی تھی اور وہ کام بھی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئندہ جو ٹیسٹ ٹیکرز ہیں ان کے لیے بھی وہ چیز مددگار ثابت ہو سکتی ہے اب یہاں پہ یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ کون سے ٹیسٹ ہیں جس میں پریپریشن ہونا اور پریپریشن کا کام آنا اچھا ثابت ہوتا ہے اور کس میں ایسا ہونا ڈیزائربل نہیں ہوگا مثال کے طور پہ اگر آپ ایک آئی کیو ٹیسٹ دے رہے ہیں تو شاید یہ ایک اچھی بات نہیں سمجھی جائے گی کہ اس ٹیسٹ کے لیے لوگ پہلے سے تیاری کر کے آئیں اور پھر آئی کیو ٹیسٹ دے دیں اگر آپ تیاری کے بعد ایک ٹیسٹ دیں گے تو وہ شاید آپ کی پریپریشن کا ٹیسٹ ہوگا آپ کی ذہانت کا ٹیسٹ تو شاید نہیں ہوگا تو کسی حد تک پریپریشن تو ٹھیک ہے ضروری ہے ٹیسٹ میں لیکن کچھ ٹیسٹ مثال کے طور پہ اگر ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی پریپریشن اس میں اہمیت رکھتی ہے جتنی اچھی پریپریشن ہوگی اتنا ہی آپ اچھا اس میں اسکور لیں گے اور تبھی ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہائی اسکورز میں اور لو اسکورز میں ڈفرینشیٹ بھی کرے گا چنانچہ ہم جب کوالٹیٹو انالیس کریں گے تو ہم سبجیکٹ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس ٹیسٹ کے لیے کیا اینٹیسپیٹ کیا تھا ان کے خیال میں اس ٹیسٹ میں کس کس طرح کے آئٹمس ہونے تھے کیا وہ اس کو پہلے سے سوچ کر اور سمجھ کر اس کے حوالے سے تیاری کر کے آئے تھے یا ایک جنرل پریپریشن کے ساتھ آئے تھے یا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ دے کر صرف ایک مینٹل پریپریشن کے ساتھ آئے یعنی وہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ وہ یہ ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں جس کو ہم پریپریشن کی بجائے کہیں گے لیکن پریپریشن سے یہی مراد ہے کہ آیا وہ ٹیسٹ کے کانٹینٹ اور ٹیسٹ کے آئٹمس کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے یا اس کے بارے میں کہیں اور سے معلومات لیتے ہوئے ان کے حوالے سے کانٹینٹ کی تیاری کر کے آئے تھے یا نہیں اور اگر وہ تیاری کر کے آئے تھے تو وہ چیز ٹیسٹ کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہوئی کوالٹیٹو انالیس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد ہم اپنے ٹیسٹ کو امپروو کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہیں اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوالٹیٹو انالیسز کرنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ٹیکر جو تھے وہ ٹیسٹ سے بالکل مطمئن ہیں کوئی بھی ٹیسٹ ٹیکر لینگویج میں یا ویکیبلری میں کوئی پوائنٹ یا کوئی غلطی نہیں نکالتا ٹائمنگ سے وہ سیٹسفائڈ ہیں ان کے خیال میں ٹیسٹ کی لینتھ بھی ٹھیک تھی انوائرمنٹ بھی اچھا تھا ٹیسٹ ٹیکر جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر سے بھی مطمئن تھا ان کے خیال میں ایڈمنسٹریٹر کا رول وہی تھا جو کہ ہونا چاہیے اور وہ ایک نیوٹرل رول تھا اور ٹیسٹ ایڈمنسٹریٹر جو ہے کسی طرح سے انگزائٹی کا یا اسٹریس کا باعث نہیں بن رہا تھا اگر اس طرح سے ہو اور ایگزامنیز یہ بھی سمجھتے ہوں کہ ٹیسٹ ایک ویلڈ ٹیسٹ تھا اور جو اس کا مقصد تھا اس نے وہی پورا کیا تو شاید ہمیں ٹیسٹ میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہ آئے لیکن اگر ایگزامنیز نے یہ محسوس کیا کہ کچھ الفاظ جو تھے وہ مشکل تھے اور جو لینگویج تھی وہ عام فہم نہیں تھی اگر اس طرح کا کوئی پوائنٹ ریز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ٹیسٹ کی لینگویج پہ اور وکیبلری پہ ایک دفعہ پھر سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی چند ایک الفاظ ایسے ہیں جس کے اوپر ٹیسٹ ٹیکرس کی ایک اکثریت نے یہ کہا کہ یہ مشکل الفاظ تھے تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو تبدیل کرنے کی یا ریپلیس کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اگر ٹائمنگ کے بارے میں کچھ محسوس کیا گیا کہ ٹائم کم تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ تھا لیکن ٹیسٹ شارٹ تھا لیکن زیادہ صورتوں میں ہمیں اس چیز کا سامنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لمبا تھا ٹیسٹ ٹیکرز یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لینتھی تھا اور ان کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑا اور اگر اس سے تھوڑا سا مختصر ٹیسٹ ہوتا تو زیادہ ریلیکس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے مثال کے طور پہ اگر آپ نے پچپن آئٹمس کا ایک ٹیسٹ دیا اور ایگزامنیز کے خیال میں اگر پچاس آئٹمس ہوتے تو شاید اس کو زیادہ اچھی طرح سے کر سکتے اگر ایگزامنرز کی اکثریت اس بات کو ریز کر رہی ہے اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹیسٹ ایک لمبا ٹیسٹ تھا اور اس کی لینگ اس سے کم ہونی چاہیے تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے جیسے ہم ابھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ کوالٹیٹیو انالیسز کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں آپ ایک کوشچنر یا چیک لسٹ بھی دے سکتے ہیں جس کو ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد ٹیسٹ ایکس فل کریں لیکن اس میں تھوڑا سا ایک یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہی وہ ایک لمبا ٹیسٹ دے چکے ہیں اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی خوشی کے ساتھ آپ کی چیک لسٹ کو یا آپ کے کوشچنر کو فل نہ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے اورلی سوال پوچھ لیں اور اس سے بھی اچھا ہے کہ گروپ کو ایک گروپ کی فارم میں بٹھا کے گروپ ڈسکشن کر لیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پورے گروپ میں جو ہے تھوڑا سا ریلیکس ماحول بھی شاید مل جائے گا اور ان کو پیپر پینسل پہ جو کام کرتے وہ پہلے تھک گئے ہیں وہ بھی کرنا نہیں پڑے گا تو گروپ ڈسکشن کرتے ہوئے یا ایک طرح کا فوکس گروپ کرتے ہوئے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ میں کیا مسائل پیش آئے ایز اے گروپ وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ٹیسٹ کتنا اچھا ٹیسٹ تھا کتنا ویلڈ ٹیسٹ تھا اور ان کے خیال میں اس ایکسرسائز کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں اس طرح سے جب ہم اپنا کوالٹیٹیو انالیس مکمل کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ہمارے پاس آئٹم انالیس سے حاصل کردہ کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی موجود ہے تو دونوں کو ملا کے ہم اپنے ٹیسٹ کو ایک بہت اچھی شیپ دے سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کوانٹیٹیو انالیس کرتے ہوئے یا جس کو ہم آئٹم انالیس کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس میں ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں کوانٹیٹیو انفارمیشن حاصل کی تھی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ہر آئٹم جو ہے اس کا الگ سے ڈفیکلٹی لیول کیا تھا ڈفیکلٹی انڈیکس کیا تھا یعنی آ, اس کو کس حد تک لوگ جو ہے وہ کر پا رہے تھے اور کتنے لوگ تھے جو کہ اس کو درست طریقے سے حل نہیں کر پائے جتنا زیادہ کسی آئٹم کو لوگ آسانی سے حل کر لیں گے جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کا درست جواب دیں گے اتنا ہی وہ آسان آئٹم ہوگا اور جتنی کم تعداد میں درست جواب کسی آئٹم کے آئے اتنا ہی وہ مشکل سمجھا جائے گا ڈفیکلٹی لیول کو دیکھتے ہوئے ہی آئٹمس کو ایک سیکوینس میں ترتیب دیا جاتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے ہم نے ٹیسٹ کے آئٹمس کی جو ڈفیکلٹی سمجھی تھی وہی ڈفیکلٹی لیول آئٹم انالیس کے بعد بھی حاصل ہو ہو سکتا ہے کہ جس آئٹم کو ہم نے ایزیسٹ آئٹم سمجھتے ہوئے آئٹم نمبر ون رکھا تھا اور جس کو موسٹ ڈیفیکلٹ سمجھتے ہوئے ہم نے آئٹم 35 رکھا تھا آئٹم انالیس کے بعد آئٹم 1 ہو سکتا ہے کہ آئٹم نمبر 10 پہ چلا جائے اور آئٹم نمبر 35 جو ہے وہ شاید 25 پر آ جائے اسی طرح سے uh, ویلنس اور فیسلٹی لیول ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی یعنی کسی بھی رسپانس کو یا کسی جواب کے لیے جو آپشن تھی ہر آپشن کو کتنے کتنے لوگوں نے آپٹ کیا اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی آپشن اچھی آپشن ہے اور کون سی آپشن اچھی آپشن نہیں ہے اگر کوئی آپشن اس طرح کی ہیں جن کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تو ان کو یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا ریموو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ایک ملٹیپل چوائس آئٹمس والا ٹیسٹ بناتے ہیں تو ہر option every response option should seem to be the right answer یعنی آئیڈیلی اسپیکنگ ہر ریسپانس آپشن کے اوپر تقریباً ایک جتنے لوگوں کو تو جواب دینا چاہیے یعنی ان کو لوگ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ درست جواب ہے اس کو انسرکل کریں صرف وہ جو کہ بہت کلیئرلی کانٹینٹ سے واقف ہیں اور جو کہ واقعی وہ ابلٹی رکھتے ہیں جس کے لیے کہ وہ ٹیسٹ ہے صرف وہی درست جوابات دے پائے لیکن اگر کچھ رسپانس آپشن اس طرح کی ہیں کہ کچھ لوگ ان کا جواب دینا ہی نہیں پسند کرے یعنی اس کو انہوں نے ایک درست جواب کے لیے منتخب ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس آپشن کو ڈراپ کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ایک اور چیز جو کوانٹیٹیو میں ہم نے دیکھی تھی تھی وہ ڈسکریمنیشن ڈسکریمنیشن لیول یا انڈیکس اگر کوئی آئٹم ہائی اسکورز میں اور لو اسکورز میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اچھا آئٹم نہیں ہے اچھا آئٹم وہی ہے جس میں ہائی اسکورر جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں اس کا جواب دے رہے ہوں اور لو اسکوررس کم تعداد میں لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ایسا آئٹم جو سب سے مشکل ہوگا اس میں شاید لو اسکوررس بالکل بھی درست جواب نہ دے پائے لیکن کچھ آئٹمس ڈیفینیٹلی ایسے ہوں گے جس میں لو اسکوررز نے بھی درست جواب دیے اور ہائی اسکوررز نے بھی درست جواب دیے جب ہمارے پاس یہ کوانٹیٹیو انفارمیشن بھی آ گئی ہمارے پاس کوالٹیٹیو انالیس کی انفارمیشن بھی آ گئی تو ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ٹیسٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں آئٹمس کی ترتیب بدل سکتے ہیں الفاظ پر دوبارہ سے غور کر سکتے ہیں ٹائمنگ پر دوبارہ سے غور کر سکتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ ایک فائنل فارم میں آ جائے گا آپ اپنے فائنلی بیسٹ آئٹمس کو منتخب کریں گے آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنی انسٹرکشنس کو تبدیل کر لیں ٹیسٹ کی انسٹرکشنس کے الفاظ میں شاید آپ تبدیلی کر لیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایگزامنرز نے یہ کہا ہو کہ ٹیسٹ انسٹرکشنس کلیئر نہیں تھی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کا جواب کس طرح سے دینا تھا تو آپ انسٹرکشنز کو امپروو کر سکتے ہیں آئٹمس کے الفاظ کو امپروو کر سکتے ہیں آئٹم کی تعداد میں تبدیلی لا سکتے ہیں آئٹمس کے sequence according to difficulty level میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور اسی طرح سے آئٹمس کی مختلف آپشن جو ہیں ان کو بھی تبدیل بھی کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں امپروو کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ باتیں ٹیسٹ کے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انالیس کے بارے میں اب ہم واقف ہو چکے ہیں کہ ٹیسٹ کا کنسٹرکشن کا کیا عمل ہے اس کے انالیس کا کیا پروسیس ہے اور ٹیسٹ اپنی فائنل شیپ میں کیسے آتے ہیں آئندہ سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف ابلیٹیز کو مختلف ٹریڈس کو مختلف کریکٹرسٹکس کو میجر کرنے کے لیے ہم کون کون سے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کہاں ہم آئی کیو کو اور پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے لیکن یہ ایک چیز تو ہے ان کے پہلو مختلف ہے مختلف پہلوؤں کو استعمال کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے ٹیسٹ استعمال کر سکتے ہیں یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ